جہاد فی سبیل اللہ یہ ایک تقریر ہے جو تیرہ اپریل انیس سو انتالیس کو یوم اقبال کے موقع پر ٹاؤن ہال لاہور میں کی گئی تھی عموماً لفظ جہاد کا ترجمہ انگریزی زبان میں ہولی وار مقدس جنگ کیا جاتا ہے اور اس کی تشریح و تفسیر مدت ہائے دراز سے کچھ اس انداز میں کی جاتی رہی کہ اب یہ لفظ جوش جنون کا ہم مانے ہو کر رہ گیا ہے اس کو سنتے ہی آدمی کی آنکھوں میں کچھ اس طرح کا نقشہ پھرنے لگتا ہے کہ مذہبی دیوانوں کا ایک گروہ ننگی تلواریں ہاتھ میں لیے داڑیاں چڑھائے خونخوار آنکھوں کے ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگاتا ہوا چلا آ رہا ہے جہاں کسی کافر کو دیکھ پاتا ہے پکڑ لیتا ہے اور تلوار اس کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے کہ بول لا الہ الا اللہ ورنہ ابھی سلطن سے جدا کر دیا جاتا ہے ماہرین نے ہماری یہ تصویر بڑی قلم کاریوں کے ساتھ بنائی ہے اور اس کے نیچے موٹے حروف میں لکھ دیا ہے کہ بوئے خوں آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے لطف یہ ہے کہ اس تصویر کے بنانے والے ہمارے وہ مہربان ہیں جو خود کئی صدیوں سے انتہا درجے کی غیر مقدس جنگ ان ہولی وار میں مشغول ہے ان کی اپنی تصویر یہ ہے کہ دولت اور اقتدار کے بھوکے ہر قسم کے اسلحے سے مسلح ہو کر قزاقوں کی طرح ساری دنیا پر پل پڑے ہیں اور ہر طرف سے تجارت کی مندیاں خام پیداوار کے ذخیرے نو آبادیاں بسانے کی قابل زمینیں اور معدنیات کی کانیں ڈھونڈتے پھرتے ہیں تاکہ اپنی ہرس کی کبھی نہ بجھنے والی آگ کے لیے ایندھن فراہم کرے ان کی جنگ خدا کی راہ میں نہیں بلکہ پیٹ کی راہ میں ہے ہوس اور نفس امارہ کی راہ میں ہے ان کے نزدیک کسی قوم پر حملہ کرنے کے لیے بس یہ کافی وجہ جواز ہے کہ اس کی زمین میں کانے ہیں یا اجناس کافی پیدا ہوتی ہے یا وہاں تیل نکل آیا ہے یا ان کے کارخانوں کا مال وہاں اچھی طرح کھپایا جا سکتا ہے یا اپنی زائد آبادی کو وہاں آسانی کے ساتھ بچایا جا سکتا ہے کچھ اور نہیں تو اس قوم کا یہ گنا بھی کوئی معمولی گنا نہیں ہے کہ وہ کسی ایسے ملک کے راستے میں رہتی ہے جس پر یہ پہلے قبضہ کر چکے ہیں یا اب قبضہ کرنا چاہتے ہیں ہم نے تو جو کچھ کیا وہ زمانہ ماضی کا قصہ ہے اور ان کے کارنامے حال کے واقعات ہیں جو شب و روز دنیا کی آنکھوں کے سامنے گزر رہے ہیں ایشیا افریقہ یورپ امریکہ غرض کرہ زمین کا کون سا حصہ بچا رہ گیا ہے جو ان کی اس غیر مقدس جنگ سے لالازار نہیں ہو چکا مگر ان کی مہارت قابل داد ہے انہوں نے ہماری تصویر اتنی بھیانک اور اتنی بری بنائی کہ خود ان کی تصویر اس کے پیچھے چھپ گئی اور ہماری سادہ لوہی بھی قابل داد ہے جب ہم نے غیروں کی بنائی ہوئی اپنی یہ تصویر دیکھی تو ایسے دہشت زدہ ہوئے کہ ہمیں اس تصویر کے پیچھے جھانک کر خود مصوروں کی صورت دیکھنے کا ہوش ہی نہ آیا اور لگے معذرت کرنے کہ حضور بھلا ہم جنگوں کے تال کیا جانے ہم تو بھکشوں اور پادریوں کی طرح پرامن مبلغ لوگ ہیں چند مذہبی عقائد کی تردید کرنا اور ان کی جگہ کچھ دوسرے عقائد لوگوں سے تسلیم کرا لینا بس یہ ہمارا کام ہے ہمیں تلوار سے کیا واسطہ البتہ اتنا قصور کبھی کبھار ہم سے ضرور ہوا ہے کہ جب کوئی ہمیں مارنے آیا تو ہم نے بھی جواب میں ہاتھ اٹھایا سو اب تو ہم اس سے بھی توبہ کر چکے ہیں حضور کی تمانینت کے لیے تلوار والے جہاد کو سرکاری طور پر منسوخ کر دیا ہے اب تو جہاد فقط زبان و قلم کی کوشش کا نام ہے تو پر بندوق چلانا سرکار کا کام ہے اور زبان و قلم چلانا ہمارا کام